الكريم اللہ على و صدق رسول والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز علماء کرام قائدین جہاد اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے جیش محمد کے جان باز سرفروش ہو اللہ رب العزت نے اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ ارشاد فرمایا کہ میں ان لوگوں سے محبت فرماتا ہوں ان لوگوں کو پسند کرتا ہوں ان لوگوں کو چاہتا ہوں جو میرے راستے میں ایسے جم کر ایسے ڈٹ کر اور ایسے صف بستہ ہو کر جہاد کرتے ہیں جیسے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو تو میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں انہیں پسند کرتا ہوں انہیں چاہتا ہوں میرے مسلمان بھائیوں اللہ رب العزت نے اپنی کلام مقدس میں مجاہدین کے ساتھ اپنی محبت کا اعلان فرما دیا تو یہ جہاد وہ مقدس چیز ٹھہری کہ جس کے کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں ایک ہوتا ہے اللہ کا محب اللہ کا عاشق اللہ سے محبت کرنے والا یہ بہت بلند مقام ہے لیکن یہ کون سا مقام ہے کہ انسانوں کی ایک ایسی جماعت ہے کہ جو اللہ کی محبوب ہے اللہ کی پسندیدہ ہے اللہ قرآن میں اس کے محبت کا اعلان فرما رہا ہے یہ جماعت وہ ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتی ہے میرے مسلمان بھائیوں جہاد کیوں کیا جاتا ہے جہاد کے اسباب کیا ہیں اگر ہم قرآن و حدیث میں غور کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاد جب مسلمانوں کے اموال کو خطرہ ہو تو اس وقت بھی مسلمانوں کو تلوار اٹھانے کا حکم ہے اپنے اموال کے تحفظ کے لیے اور فرمایا گیا من قتلا دونا مال ہی فہو شہید اگر مسلمان اپنے اموال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے پھر اگر کبھی مسلمانوں کی عزت کو خطرہ ہو مسلمان اپنی عزت کے تحفظ کے لیے کھڑے ہو جائیں فرمایا من قتلا دونا عرض ہی فہو شہید جو اپنے عزت کی حفاظت کے لیے مارا گیا وہ بھی شہید ہے مسلمانوں جب مسلمانوں کی زمین کو خطرہ ہو مسلمانوں کی سلطنت کو خطرہ ہو مسلمان اپنے زمین کے تحفظ کے لیے کھڑے ہو جائیں فرمایا یہ بھی جہاد ہے اگر یہ بھی لڑتا ہوا مارا گیا تو یہ اللہ کے راستے کا شہید ہے اپنے مال کو خطرہ ہوا لڑتا ہوا مارا گیا شہید ہے اپنی جان کو خطرہ ہوا لڑتا ہوا مارا گیا شہید ہے اپنی عزت کو خطرہ ہوا لڑتا ہوا مارا گیا شہید ہے اپنی سرزمین کو خطرہ ہوا لڑتا ہوا مارا گیا شہید ہے لیکن جہاد کی اس سے افضل قسم شہادت کی اس سے افضل قسم ایک یہ ہے کہ مسلمان صرف اور صرف صرف اور صرف اللہ کی محبت میں لڑتا ہوا مارا جائے لڑے اللہ کے راستے میں جہاد کرے اللہ کے راستے میں کیوں اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت مچل رہی ہے وہ اللہ کی ملاقات کے لیے تڑپ رہا ہے اس کو اللہ سے ملاقات چاہیے اس کو جنت میں پہنچ کے اللہ کی زیارت کرنا ہے صرف اور صرف یہ نیت ہے میرے مسلمان بھائیوں جو صرف اور صرف اس لیے جہاد کرتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا عشق جوش مار رہا ہے وہ اللہ تعالی کی زیارت کرنا چاہتا ہے اس لیے جانا چاہتا ہے تو یہ جہاد اس کا جہاد سب سے طاقتور جہاد ہے اور اس کی شہادت سب سے اونچے درجے کی شہادت ہے مجھے اور آپ کو مجھے اور آپ کو اگر اللہ رب العزت نے جہاد کی توفیق عطا فرمائی جہاد میں نکلنے کی توفیق دی تو ہماری نیت صرف اور صرف ایک ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے لڑیں گے اور اللہ کی جنت میں پہنچ کے اللہ کا دیدار کریں گے یہ میں کیوں عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ جو مجاہد جہاد کرتا ہے کسی اور نیت سے اس کے راستے میں طرح طرح کے کانٹے ہیں اس کے راستے میں طرح طرح کے شیطان کے جال بچھے ہوئے ہیں اس کو قدم قدم پہ جب دشمن کی طاقت نظر آتی ہے جب دشمن کی افواج نظر آتی ہے جب دشمن کا اسلحہ نظر آتا ہے جب دشمن کی ایک ناقابل تصویر قوت نظر آتی ہے تو پھر وہ موازنہ کرتا ہے کہ جی میں جس نیت سے نکلا تھا اپنی سرزمین کے تحفظ کے لیے کیا میں کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا کیا میں مال کے تحفظ کے لیے نکلا تھا میں کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا میں عزت کے تحفظ کے لیے نکلا تھا میں کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا شیطان اس کو بتاتا ہے کہ نہیں جن مقاصد کے لیے تم نکلے تھے اتنی بڑی طاقت کے مقابلے میں تم وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکتے کر سکتے لہذا مایوس ہو جاؤ لوٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ لیکن وہ مجاہد جو اللہ کے عشق کی گرمی لے کر میدان میں نکلا ہوا ہے اس نے اللہ تک پہنچنا ہوتا ہے اس کو جب میدان کے اندر اپنے سے دس گنا زیادہ بیس گنا زیادہ سو گنا زیادہ ہزار گنا زیادہ ایک لاکھ گنا زیادہ طاقت نظر آتی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ اس مجاہد کی شان یہ ہوتی ہے کہ زیادہ تم ایمانا کہ اس مجاہد کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے میں اللہ کے راستے میں شہید ہونے کے لیے نکلا تھا اور اب تو مقابلے میں ایک دو فوجی نہیں ہے ایک لاکھ فوجی ہے اب تو شہادت یقینی ہے اب تو مجھے سر پٹ اس میدان جنگ کی طرف توڑنا چاہیے تو ہم نے کشمیر کے میدان میں یہ تجربہ کیا یہ مشاہدہ کیا یہ دیکھا ہزاروں سینکڑوں ہزاروں مجاہدوں کو دیکھا لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ مجاہد جو اپنے جہاد کا سبب صرف اللہ کے عشق کی گرمی کو لے کر آیا ہو وہ کبھی جہاد سے نہیں پھسلتا وہ کبھی جہاد سے پیچھے نہیں ہٹتا وہ کبھی جہاد سے دور نہیں ہوتا تو مجھے اور آپ کو اپنی نیت خالص لبجہ الکریم اللہ رب العزت کی عشق و محبت اللہ تعالیٰ کے دیدار اس کے لیے ہماری نیت خالص ہونی چاہیے انشاءاللہ اللہ جب ہماری نیت یہ ہوگی پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جہاد سے پیچھے نہیں ہٹا سکے گی پھر دنیا کو ہم طاقتور دیکھیں گے اور اپنے سے کروڑوں گنا زیادہ طاقتور دیکھیں گے تو ہمیں اپنی منزل زیادہ واضح اور صاف نظر آئے گی اور ہم زیادہ اچھے انداز میں جہاد کی طرف بھاگیں گے اللہ رب العزت ہمیں خالص اپنی ذات کی رضا کے لیے جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے واخر الحمد